ایک بدوی جس کا نام ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ہاں سدھائے ہوئے شکاری کتے ہیں آپ مجھے ان کے ساتھ شکار کے بارے میں ارشاد فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس سدائے ہوئے کتے ہیں تو جو وہ تیرے لیے پکڑ رکھیں اس سے کھا لے اس نے کہا ذبح کر کے یا بغیر ذبح کیے آپ نے فرمایا ہاں دونوں صورتوں میں اس کا کھانا جائز ہے اس نے کہا اگر کتا اسے کھا لے تو آپ نے فرمایا خا ہاں، کھا بھی لے اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے میری کمان کے شکار کے بارے میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا تیری کمان جو تجھ پر لوٹائے اسے کھا لے کہا ذبح کر کے یا بغیر ذبح کیے اس نے کہا اگر وہ شکار مجھ سے غائب ہو جائے آپ نے فرمایا اگر تجھ سے غائب ہی ہو جائے لیکن جب تک کہ خراب نہ ہو یا تو اس میں اپنے سوا کسی اور کے تیر کا نشان نہ پائے اس نے کہا مجھے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ہم ان کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں تو آپ نے فرمایا انہیں دھو لو اور پھر ان میں کھا لو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون